سعید بن یسار نے کہا یہ حدیث سن کر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا انہوں یعنی ابو طلحہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے نے کہا کہ رسول صلی علیہ وسلم فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو نہ اس میں جہاں کسی طرح کی تصویریں ہوں کیا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جو انہوں نے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں نے اس طرح یہ الفاظ نہیں سنے لیکن میں تمہیں وہ بتا دی ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا میں نے آپ آپ کو دیکھا کہ اپنے غزوے میں تشریف لے گئے تو میں نے نیچے بچھانے کا ایک موٹا سا کپڑا لیا اور دروازے پر اس کا پردہ بنا دیا جب آپ آئے اور آپ نے وہ کپڑا دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے پھر آپ نے اسے پکڑ کر کھینچا اور اسے پھاڑ دیا اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور فرمایا اللہ نے ہمیں پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم نے اس کپڑے میں سے دو تکیے بنانے کے لیے دو ٹکڑے کاٹ لیے اور میں نے ان دونوں کے اندر کھجوروں کی چھال بھر دی آپ نے اس کے سبب سے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیس